بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا ہمارا نواں لیکچر ہے اور میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر Fakhar Lodhi discussing software engineering تو آئیے ذرا آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیں کہ پچھلی بار ہم نے کیا بات کی تھی یہ ہماری وہی روٹین ہے جو ہم ہر بار کرتے ہیں ذرا ایک تھوڑا سا اوور ویو لے لیں پچھلے لیکچر کا تاکہ ہمیں اگلے بات کرنے میں آسانی ہو وہ کنٹینیوٹی ہماری برقرار رہے تو آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پچھلی بار ہم نے کیا باتیں ڈسکس کی تھیں پچھلی ریکیپ پچھلے لیکچر میں ہم نے تین چار چیزیں کی سب سے پہلے ہم نے اپنی اس گفتگو کو جاری رکھا جو ہم اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرامس کی صورت میں ہم کر رہے تھے اور ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرامس کس جگہ پہ مفید ہوتی ہیں اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرامس ہوتی کیا ہیں یہ کسی ایک آبجیکٹ یا انٹیٹی یا جس چیز کے بارے میں بھی آپ انفارمیشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ اس کا اس سے تعلق ہوتا ہے اس کی کسی اسٹیٹ کو مینٹین کر رہی ہے تو یہ جو اسٹیٹس جو ہیں یہ الگ سے آبجیکٹس یا اینٹی نہیں ہے یہ کسی ایک ہی چیز کے بارے میں ان اس کی ایک اسپیسیفک فیلڈ کی انفارمیشن ہے جو چینج ہوتی ہے اور جب اس کی کوئی ایک پرٹیکولر ویلیو ہوتی ہے تو اس جگہ پہ آپ کچھ ایکشن کر سکتے ہیں اس اسٹیٹ پہ موجود رہتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اب میں اس اسٹیٹ پہ ہوں یہاں سے یہ چار چیزیں پاسبل ہیں اور یہ چار چیزوں کے جواب میں ہو سکتا ہے کہ ایک کیس میں یہ اس طرح چلی جائے دوسرے میں ادھر چلی جائے اور تیسرے میں ادھر چلے جائے اور چوتھے میں وہ اسی اسٹیٹ پہ رہے تو یہ جو چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ٹرانزیشنس کہلاتی ہیں کن ایونٹس کے سلسلے میں کس کن ایونٹس کے رزلٹ کے طور پہ اسٹیٹ جو ہے اس اینٹی کی جس کی ہم بات کر رہے ہیں جس کو ہم آٹومیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی کس ایونٹ کے کیس میں کس اسٹیٹ میں وہ جائے گی اینڈ اس اسٹیٹ سے پھر آگے اس کا سفر کیسے جاری رہے گا تو یہ ایک سارٹ آف اس بزنس پروسیس کو ماڈل کر رہا ہوتا ہے جو اس پرٹیکولر اینٹی سے تعلق رکھتا ہے یہ اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائگرام ہم نے ذکر کیا ہم نے کہا کہ یہ بزنس ورک فلو کو ماڈل کرنے کے لیے کافی مفید ثابت ہوتی ہیں ورک فلو کیا چیز ہیں ورک فلو وہ ساری چیزیں ہیں ہم نے ایگزامپل دی تھی جس طرح ایک فائل کسی آفس میں چل رہی ہے یا ایک ڈسیزن میکنگ کا جو پروسیس ہے وہ ڈسیزن میکنگ کا پروسیس ایک جگہ سے دوسری جگہ جیسے جا رہا ہے ہم یہ اس چیز ساری چیز کو ہم ورک فلو کہتے ہیں اور اس پروسیس میں جس طریقے سے انفارمیشن فلو کرتی ہے وہ اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائگرام سے ہم ظاہر کرتے ہیں ورک فلو کی اپلیکیشن ہم نے اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائگرام کی صورت میں دیکھی اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ انفارمیشن کو اگر آپ جب آپ سمجھنا چاہیں پڑھنا چاہیں ڈاکومنٹ کرنا چاہیں اگر انفارمیشن کو آپ ٹیبلز کی فارم میں ظاہر کر سکیں تو یہ کافی یوزفل رہتی ہے کافی آسان ہو جاتی ہے ہر ایک کے لیے اس کو پڑھنا اس کو سمجھنا اور آگے چل کر اس کو ڈیولپ کرنا اور اس چیز کو مینٹین کرنا ویریفائی کرنا ٹیسٹ کرنا تو بے شمار جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر کافی آسانی سے آپ اس انفارمیشن کو ٹیبولر فارم میں آپ لے کے آ سکتے ہیں all you need to do is you need to keep an open mind اور اگر آپ ذرا سا تھوڑا سا اس پہ غور کریں اس کے ساتھ کھیلنا شروع کریں انفارمیشن کے ساتھ تو آپ دیکھیں گے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں بہت سارے کہ انفارمیشن از اور اراؤنڈ ہم نے ایگزامپل دیکھی تھی جو ایف پی انالیسس کے کیس میں ای آئی ای او ای کیو کی اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بظاہر یہ تین مختلف رولز ہیں جو ای آئی ای او ای کیو کو ڈسکرائب کر رہے ہیں لیکن یہ رولز ریلیٹڈ ہیں اور جب یہ رولز ریلیٹڈ ہیں تو اس کو جب ہم ٹیبل کی فارم میں لے کے آئے تو کافی آسانی سے انہی رولز کو بڑی کنسائز فارم میں اور ایسی صورت میں لکھا گیا جو آسانی سے سمجھ آتی تھی عام طور پہ انفارمیشن کئی جگہوں پہ اگر جب آپ سسٹم کو اسٹڈی کرنے جائیں گے تو جب آپ ان کی ڈاکومنٹیشن یا اور چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ یہ فیل کریں گے کہ انفارمیشن اسکیٹرڈ آل اراؤنڈ اس انفارمیشن کو اکٹھا کرنا آرگنائز کرنا ایسے طریقے سے ڈاکومنٹ کرنا کہ آپ کو بھی ڈاکومنٹیشن سمجھ آئے اور اس کے بعد یہ آگے کا سفر آپ کا آٹومیشن کا آسان ہو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کام ہے اور اس امپورٹنٹ کام میں یہ مختلف جو ہم نے ٹولس کا ذکر کیا جس میں اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈایاگرام اور ٹیبولر فارم شامل ہیں بڑے امپورٹنٹ ٹولس ہوتے ہیں اور یہ آپ اگر افیکٹولی آپ ان کو یوز کر سکیں گے تو آپ بہتر ڈاکومنٹیشن کر سکیں گے اور بہتر سسٹم پروڈیوس کر سکیں گے ڈومین انڈرسٹینڈنگ جو ہے یہ ایک پہلا اسٹیپ ہے کسی بھی سسٹم کی آٹومیشن کا میں یہ بات کئی بار دہرا چکا ہوں اور اس میرا خیال ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ اس بات کو اور جتنی بار دہرایا جا سکے دہرا دوں تاکہ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے کہ بغیر ڈومین انڈرسٹینڈنگ کے کوئی آپ سسٹم بہتر طریقے سے آپ پروڈیوس نہیں کر سکتے اور یہ جو کچھ ہم ڈاکومنٹیشن کا ذکر کر رہے تھے یہ مختلف tools state transition diagrams tabular form process models business process flows یہ ساری جو چیزیں جو ہیں یہ ڈومین انڈرسٹینڈنگ میں مدد کرتی ہیں اس کو سمجھنے میں اور اس کو ڈاکومنٹ کرنے میں تو اسی سلسلے میں ہم نے پچھلی بار جو اگلے ماڈل کا ذکر کیا تھا وہ تھا ڈیٹا فلو ماڈل وہ ڈیٹا فلو ماڈل کیا تھا ڈیٹا فلو ماڈل یہ تھا کہ یہ ڈیٹا کو کس طریقے سے ایک ایک جگہ سے کس طرح فلو ہو کے دوسری جگہ پہنچ رہا ہے دیٹ از یہ ڈیٹا فلو ڈائگرامس جو ہیں یہ اس چیز کو ماڈل کر رہی ہیں اس چیز کو ڈپکٹ کر رہی ہیں کہ ایک بزنس میں انفارمیشن کیا ہے اور وہ انفارمیشن کن اسٹیپس سے کون کون سے پروسیسز جو ہیں اس بزنس اس انفارمیشن کو یوز کر رہے ہیں اور اس انفارمیشن کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں اور وہ انفارمیشن کیسے اسٹور ہو رہی ہے مختلف پروسیسز میں کیسے یوز ہو رہی ہے تو یہ انفارمیشن کا سفر جو ہے یہ ڈیٹا فلو ڈائگرامس کے ذریعے بیان کیا جاتا ہے ڈپیکٹ کیا جاتا ہے ونس اگین یہ بزنس کو سمجھنے میں کافی آسانیاں پیدا کرتا ہے اور بعد میں اس کو انالائز کر کے اس کا ڈیزائن پروڈیوس کرنے میں یہ کافی افیکٹولی یہ ماڈل یوز ہوتا رہا ہے اور پچھلے دو ڈیکٹ سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اس کی پاپولیرٹی میں کمی کمی نہیں آئی ڈیٹا فلو ڈائگرامس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس کی کنکریٹ ایگزامپلس ایک ہم نے پچھلی بار دیکھی تھی لیکن ذرا اور ڈیٹیل میں جا کے اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے لیکن ان سے پہلے ذرا ہم یہ دیکھ لیں کہ اس ڈیٹا فلو ڈائیگرام میں کیا کچھ چیزیں ہم بیان کرتے ہیں اور کیا چیزیں بیان کرنی چاہیے یعنی کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا فلو ڈائگرامس ہیں اس میں کس طرح کے پروسیسز ہم شو کریں گے کون کون سے پروسیسز ہیں ہم شو کریں گے اور کون سے ایسے پروسیسز ہیں جن کو ڈیٹا فلو ڈائگرامس میں شو نہیں کیا جاتا جب آپ کسی بزنس کو ماڈل کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہم نے پہلے جب ذکر کیا تھا جو بزنس پروسیس فلو کا تو اس میں میں نے یہ ذکر کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ ہم ایسی چیزوں کو بھی ماڈل کریں گے جو آپ نے آٹومیٹ شاید نہیں کرنی اور ایسی چیزوں کو بھی ہم ماڈل کریں گے جو آپ نے شاید آٹومیٹ کرنی ہو ایک پورے بزنس کے کانٹیکس کو سمجھنے میں اس سے مدد ملتی ہے ڈیٹا فلو ڈائیگرام میں صرف ان پروسیسز کو ہم ماڈل کریں گے یا بیان کریں گے یا دکھائیں گے جو آپ کے اس بزنس سسٹم کے حوالے سے آپ کی آٹومیشن کے حوالے سے امپورٹنٹ ہیں اور وہ یہ چیز ظاہر کرتی ہیں کہ انفارمیشن کو کس طریقے سے ٹرانسفارم کیا جائے گا میں اس کی مثال اس طریقے سے دوں گا کہ اگر آپ کی کچھ کسی آفس میں ایک ریسیپشن ڈیسک ہے اب وہ ریسیپشن ڈیسک جو ہے وہاں پر میل آتی ہے تو ریسیپشن پہ جو صاحب یا صاحبہ بیٹھے ہیں وہ اس میل کو جب ڈاکیا دے جاتا ہے تو ریسیو کر کے تو سب لوگوں کو اس میل کو ڈلیور کر دیا جاتا ہے ان کے کمروں میں اس طرح کا جو پروسیس ہے کہ ایک انفارمیشن آئی اس انفارمیشن کو بغیر کسی ٹرانسفارمیشن کے ایک دوسری جگہ پہنچا دیا گیا اس طرح کے پروسیسز ہم ڈیٹا فلو ڈائگرامس میں نہیں شو کرتے ایک بار پھر سے میں یہ بات دوہرا دوں ایسے پروسیسز جو انفارمیشن کو صرف موو کر رہے ہیں انہیں ٹرانسفارم نہیں کر رہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے رہے اس طرح کا ایکشن جس سے وہ انفارمیشن چینج ہو کے ایک دوسری بدلی ہوئی شکل میں آگے پہنچے اس طرح کا اگر کام نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پروسیس جو ہے ہم ڈیٹا فلو ڈائگرام میں شو نہیں کریں گے یہ میں نے ابھی ریسیپشن ڈیسک کی مثال دی ابھی اسی مثال کو ذرا میں آپ کے سامنے اور ذرا دوسرے کانٹیکس میں پیش کروں اب میرا ریسپشن ڈیسک کچھ اس طریقے سے ہے وہ یہ ہے کہ جب میل آتی ہے تو یہ ریسیپشن پہ اس میل کے بارے میں اندراج ہوتا ہے ایک رجسٹر میں سمجھ لیں اور ٹائم وغیرہ کا اندراج ہوتا ہے کہ کس کے نام میل آئی کس وقت آئی اور پھر جب یہ ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے تو اس وقت دوبارہ یہ ہو کہ فلاں بندے کی میل آئی تھی اس کو ڈلیور کر دی گئی اب اس بزنس پروسیس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کیا یہ ایسا بزنس پروسیس ہے یہ ایسا ایک ٹرانسفارمیشن ہے جو ڈیٹے کو ٹرانسفارم کر رہی ہے کچھ ڈیٹا نیا پروڈیوس کر رہی ہے یا پرانے ڈیٹے میں کچھ انفارمیشن ایڈ کر کے آگے بھجوا رہی ہے یا یہ کچھ ایسا پروسیس ہے جو ایک انفارمیشن کو لیتا ہے اور اس کو سمپلی آگے فارورڈ کر دیتا ہے میں اپنا سوال ایک بار پھر سے دوہرا دوں اس کیس میں پرانے کیس سے تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ میل آئی اور ریسیپشن پہ جو ریسیپشنسٹ ہے انہوں نے اس میل کا اندراج رجسٹر میں کیا ٹائم وغیرہ نوٹ کیا یہ نوٹ کیا کہ کس کے نام میل آئی تھی اور اس کے بعد جب یہ میل آگے آفیسز میں ڈلیور ہوئی تو ساتھ میں یہ ڈلیوری کے بارے میں بھی انفارمیشن دے دی گئی یا لکھ دی گئی کہ فلاں ٹائم پہ ڈلیور ہو گئی یا وہ ریسیو ہو گئی وغیرہ وغیرہ اب سوال یہ تھا کہ کیا یہ آپ ڈیٹا فلو ڈائگرام میں یہ چیز شو کرنی چاہیے کہ نہیں شو کرنی چاہیے کیا یہ پہلا جو میں نے سنیریو آپ کو پیش کیا تھا اس سے یہ کس طریقے سے مختلف ہے ذرا اس پہ غور کیجئے تو آپ پہ یہ بات واضح ہوگی کہ پہلے سنیریو میں انفارمیشن صرف ایک جگہ سے بغیر کسی پروسیس کے اس میں کوئی نئی ویلیو ایڈ ہوئے بغیر وہ آگے پہنچائی جا رہی تھی خط آیا میں نے ریسیو کیا اور میں نے صرف آگے اس کو خط کو موو کر دیا کسی قسم کا کوئی ڈیٹا جنریٹ نہیں ہوا کسی قسم کا کوئی ڈیٹے میں ٹرانسفارمیشن نہیں ہوئی کسی قسم کی کوئی کوئی پروسیس ایسا نہیں ہوا جس سے نیا ڈیٹا جنریٹ ہوتا ہو یا ڈیٹا پرانا کسی دوسری شیپ اینڈ فارم میں بدل کے آگے پریزنٹ کیا جاتا ہو دوسرے کیس میں ڈیٹا جنریٹ ہو رہا ہے اور وہ کیا ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا ہے وہ وہ والی انفارمیشن جو آپ اس پروسیس جو آپ اس خط کے بارے میں رجسٹر میں اندراج کر رہے ہیں کہ یہ کس کے نام خط آیا اور کس وقت آیا اور اس کے بعد جب یہ چیز میل آگے ڈلیور ہوئی اگر وہ بھی انفارمیشن بیچ میں رجسٹر میں ہو رہی ہے تو اگر ہم اس پروسیس کو پورے بزنس کو آٹومیٹ کرنا چاہیں تو شاید ہم اس رجسٹر والے پروسیس کو بھی آٹومیٹ کرنا چاہیں گے اور اس جگہ پہ ہمیں ضرورت ہوگی یہ پروسیس شو کرنے کی کیونکہ یہ پروسیس نیا ڈیٹا جنریٹ کر رہا ہے ڈیٹا فلو ڈائگرامس میں پروسیسز کا میں نے ذکر کیا اور ایک بات تو ہم نے یہ ذکر کی کہ یہ ہم وہ والا پروسیس ہم بیچ میں شامل نہیں کریں گے جو کسی قسم کی انفارمیشن ٹرانسفارمیشن نہیں کر رہا انفارمیشن کو چینج نہیں کر رہا یا نئی انفارمیشن جنریٹ نہیں کر رہا تو ایسے کون سے پروسیسز ہیں جو اس طرح کی انفارمیشن جنریٹ کرتے ہیں اور وہ ہمارے ڈیٹا فلو ڈائگرام میں آتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ایک نظر میں آپ کو یہ سلائڈ دکھاتا ہوں جس پہ میں یہ بتاؤں گا کہ یہ یہ مختلف کون کون سے پروسیسز ہیں جو یہ انفارمیشن جنریٹ کر سکتے ہیں اور ٹپکلی ڈیٹا فلو ڈائگرام میں شو ہوتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں یہ اسکرین دیکھتے ہیں تو یہ ٹپکل پروسیسز جو ڈیٹا فلو ڈائگرامس میں شو کیے جاتے ہیں یا شو ہوتے ہیں ان کی چند ایگزامپلس چند مثالیں یہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں پہلی بات تو یہ ہے ایسی تمام پروسیسز یا فنکشنز جو سم کوئی کمپیوٹیشن پرفارم کرتے ہوں جیسے کہ ایگزامپل کے طور پہ اگر آپ نے کمیشن کیلکولیٹ کرنا ہے تو calculate commission would be a process جو ایک کچھ انفارمیشن کو لے کے اس کے اوپر کچھ کمپیوٹیشن پرفارم کرے گا اور کچھ نئی انفارمیشن جنریٹ کرے گا جو کہ کمیشن کی فارم میں سامنے آئے گی سو so یہ ایک ایگزامپل ہے ان پروسیسز کی جو کمپیوٹیشن کر رہے ہوتے ہیں ایسے پروسیسز جو کسی قسم کے ڈسیزن میکنگ میں کام آ رہے ہوں for example determine availability of a product before booking an order یعنی کہ میں یہ ایک آرڈر مینجمنٹ سسٹم بنانے چاہتا ہوں اور اس آرڈر مینجمنٹ سسٹم میں میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ کلائنٹ کسی پروڈکٹ کے کو آرڈر دے اس کی انوینٹری سے یہ چیز پتہ لگے کہ یہ پروڈکٹ سیل کے لیے اویلیبل ہے میرے پاس اسٹور میں کہ نہیں کہ ختم ہو چکی ہے تو یہ ایک طرح سے ڈسیزن میکنگ ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے سیل کے لیے اویلیبل ہے میرے پاس موجود ہے نہیں ہے تو یہ بھی ایک طرح کا پروسیس ہوگا کچھ ایسے پروسیسز ہوتے ہیں جو انفارمیشن کو کچھ بدل کے پیش کرتے ہیں جو جس طریقے سے ڈیٹا کو سمرائز کرنا یا کسی قسم کا اس پہ کوئی فلٹر لگانا آپ نے اگر ایس کیو ایل کو دیکھی ہو جو اس میں جو مختلف آپ سیکول کے اسٹیٹمنٹس آپ لکھتے ہیں ویئر کلوز جو ہوتی ہے that is the filter that you are putting on that data جس سے فلٹر ہو کے وہ آپ کے ساتھ وہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے سامنے آتا ہے ڈیٹے کو سارٹ کر کے پریزنٹ کرنا یہ بھی ڈیٹا فلو ڈائگرامس میں دکھایا جاتا ہے یعنی کہ ایک انفارمیشن ہے اسی انفارمیشن کو دوسرے طریقے سے آپ پریزنٹ کر رہے ہیں ایک ایگزامپل جو اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر سک کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ایک ایشو لاگ مینٹین کر رہا ہوں جس میں میں جو بھی مجھے کوئی پرابلم آتے ہیں یا جو بھی کچھ کوشچنس میرے سامنے ہیں وہ میں مینٹین کرتا ہوں اور I need resolution to those issues from somebody تو اگر کچھ سوال ہیں مجھے کلائنٹ سے کرنے ہیں یا کسی اور سے میں نے کچھ چیزیں پوچھنی ہیں تو میں وہ چیزیں لسٹ ڈاؤن کر دوں گا تو اس میں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے کون سے ایشوز ہیں جو ایک ہفتے سے زیادہ سے اوپن ہیں تو یہ ایک طریقے سے میں نے ایشو لاک کے اوپر ایک فلٹر لگا دیا جو فلٹر اس ڈیٹے پہ اپلائی ہوگا اور مجھے یہ بتائے گا کہ یہ پانچ چیزیں ایسی ہیں جو ایک ہفتے سے اوپن ہیں اور اس پہ اب زیادہ زور سے کام کرنے کا موقع آ گیا ہے اس کو اور زیادہ ڈیلے کریں گے تو اس میں پرابلم پیدا ہو سکتی ہے چوتھی قسم کے جو پروسیسز جو ڈیٹا فلو ڈائگرامس میں عموماً دکھائے جاتے ہیں دکھائے جا سکتے ہیں ایسی چیزیں جو ادر پروسیسز کو ٹریگر کرتی ہوں فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک بلنگ سائیکل شروع کرنا ہے ایک کمپنی ہے جو جس طریقے سے لیٹ سے سوئی گیس ہے یا وابڈا ہے تو ہر مہینے ایک بلنگ سائیکل ہوتا ہے جس میں جو کنزیومرز جو ہیں ان کے جتنا انہوں نے بجلی یا گیس یا ٹیلی فون جو استعمال کیا ہو اس کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ اس پہ بل جنریٹ ہوتا ہے تو یہ ایک ٹریگر ہے یہ پروسیس جو اس خاص وقت پہ یہ بلنگ سائیکل کو جو آپ نے ایک اسکیجول اس کا بنایا ہوا تھا اس پہ یہ چیز شروع کر دے گا تو یہ بھی ایسا پروسیس ہے جو ڈیٹا فلو ڈائیگرام میں دکھایا جاتا ہے اور دکھایا جا سکتا ہے اور جو ٹپیکل جو چیزیں جو ہیں جو ڈیٹا فلو ڈائگرام میں دکھائی جاتی ہیں وہ ہے جو اسٹورڈ ڈیٹے کے اوپر کچھ ایکشن لینا اور یہ چار قسم کے ایکشن عام طور پہ ہوتے ہیں جو بڑے کامن آپریشن ہیں جن کو ہم کرڈ کے آپریشنس کہتے ہیں یہ C R U D create read update and delete that is data create کرنا ہے تو پھر وہ ایک پروسیس ہے جو وہ ڈیٹا کریٹ کر کے اس کے بعد ڈیٹا اسٹور میں اسٹور کر دے گا ریڈ یہ اسی طرح کی چیز ہے جس طرح سمرائز ڈیٹا یا سارٹ یا فلٹر جو ڈیٹا کو آپ نے اسٹور کیا ہوا ہے وہاں سے ڈیٹا کو اٹھایا اور اس پہ کچھ ایکشن لیا اپ ڈیٹ اس ڈیٹے کو ماڈیفائی کیا کچھ انفارمیشن چینج کرنی ہوئی وہ ماڈیفائی کرنے کے بعد اس میں واپس اسٹور کر دیا گیا اور ڈیلیٹ کہ جو ڈیٹا پڑا تھا اس کو آپ نے ڈیلیٹ کر دیا تو یہ بیسک چار آپریشن جو ہیں ڈیٹے پہ جو ہیں یہ ڈی ایف ٹی ڈائگرامس میں یہ بھی شو کیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے پروسیسز ہو سکتے ہیں جو آپ شو کر سکیں بیسک جو چیز آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے جو جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں ایک بار پھر سے میں دہراؤں گا کہ ڈیٹا فلو ڈائگرامس میں صرف وہ والے اپنے پروسیسز آپ نے شو کرنے ہیں جو انفارمیشن کو پروسیس کر رہے ہیں اگر آپ کو کوئی ایسا پروسیس نظر آتا ہے جو انفارمیشن کو پروسیس نہیں کر رہا یعنی کہ انفارمیشن کو صرف موو کر رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا رہا ہے تو وہ آپ ڈیٹا فلو ڈائگرام میں آپ شو نہیں کریں گے اس کے علاوہ یہ جتنی میں نے آپ کو اگزامپلس دیں یہ ٹپیکل ایگزامپلس تھیں جو چیزیں آپ ڈیٹا فلو ڈائگرام میں آپ شو کریں گے ڈیٹا فلو ڈائگرامس میں ایک چیز جو نہایت امپورٹنٹ ہے اور یہ اس سے کافی آسانی پیدا ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیٹا فلوز کو آپ ڈفرنٹ لیولس آف ایبسٹریکشن پہ دکھا سکتے ہیں یہ لیولس آف ایبسٹریکشن کیا ہیں ذرا اس پہ میں آپ کو ذرا بات کرتا چلوں گا اور یہ آپ کو ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کروں گا وتھ سم کنکریٹ ایگزامپلس یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیٹا فلو ڈائگرام جب آپ شروع کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی ایک ہائی لیول ویو سسٹم کی پریزنٹ کرتی ہے ہم نے جو دیکھا تھا کانٹیکسٹ ڈائگرام پہلے یہ جو شروع کی ڈیٹا فلو ڈائگرام جو ہوتی ہے جس کو عام طور پہ zero level data flow diagram کہا جاتا ہے یہ ایکچولی وہ کانٹیکسٹ ڈائگرام ہی ہوتی ہے اور آپ اس بزنس کو اس ماڈل کو یا اس جس چیز کو آپ ڈومین کو آپ ماڈل کر رہے ہیں اس کو آپ جوں جوں زیادہ بہتر آپ سمجھتے جاتے ہیں اس میں ڈیٹیل ایڈ کیے جاتے ہیں اور جب آپ اس میں ڈیٹیل ایڈ کرتے ہیں تو یہ ڈیٹا فلو ڈایاگرام جو ہے یہ ایک نئے لیول آف ایبسٹریکشن پہ ہم کہتے ہیں پہنچ گئی کہ پہلے ایک بڑا ہائی لیول تھا صرف ایک آپ نے کانٹیکسٹ ڈائگرام کے ذریعے شو کیا کہ یہ ایک سسٹم ہے اور اس کے یہ ایکسٹرنل اینٹیز یہ والی ہیں جو اس سسٹم کو یوز کریں گی یا اس سسٹم کے ساتھ انٹریکٹ کریں گی اس کے بعد آپ اس سسٹم کی ڈیٹیلز بتانا شروع کرتے ہیں اور آپ جوں جوں اس ڈیٹیل پہ جاتے ہیں تو آپ کے نئے پروسیسز آپ سامنے آتے ہیں اور ان پروسیسز کو وہ جو ڈیٹا جو ہے ان پروسیسز میں کس طریقے سے ان میں آ رہا ہے اور کدھر ان پروسیسز سے جا رہا ہے یہ انفارمیشن بھی آپ آہستہ آہستہ زیادہ ڈیٹیل میں اسے لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو ڈیٹا فلو ڈایاگرام آسانی پیدا کرتی ہے کہ سسٹم کو ایک لیول سے شروع کر کے جوں جوں آپ کے پاس اس سسٹم کے بارے میں انفارمیشن آئے اتنی آپ اس میں ڈیٹیل آپ ڈالتے رہیں اور جس جگہ پہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ میں نے اس کو اس لیول تک ڈیفائن کر دیا ہے یا اس لیول تک ڈاکومنٹ کر دیا ہے کہ اب پورا سسٹم بڑی آسانی سے سمجھ آ رہا ہے اور جو جتنے پروسیسز ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں آپ بات کرنے کی ضرورت نہیں تو اس جگہ پہ آپ رک جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی آپ کو انفارمیشن چاہیے آپ ڈیٹا فلو ڈائگرام میں اتنی انفارمیشن ڈال سکتے ہیں اور یہی ڈفرنٹ لیولز آف ایبسٹریکشنس کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہی ہے اس چیز کی وضاحت جو ہے میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں ایک کنکریٹ ایگزامپل سے اور یہ کنکریٹ ایگزامپل جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ ایک سسٹم کی ایگزامپل ہے اور اس پہ ہم دو لیولز کی اس میں ڈیٹیل ہم ڈالیں گے پہلے ایک لیول تک اس کو لے کے جائیں گے اس کے بعد اس کو ایک اور لیول تک لے کے جائیں گے مقصد اس سے یہ ظاہر کرنا ہے یہ آپ کو بتانا ہے کہ کس طریقے سے یہ انفارمیشن یہ آپ اس کو زیادہ ڈیٹیل آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں what are the steps what are the processes اور کن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ سلائڈ یہ ایگزامپل جو ہے یہ ایک پیشنٹ مانیٹرنگ سسٹم کی ایگزامپل ہے اس میں ہم کسی ایک ہسپتال میں ایک ڈسٹریبیوٹیڈ سافٹ ویئر ہم سسٹم ہم بنانا چاہ رہے ہیں جس میں جو پیشنٹس ایسی جگہ ہوں جو آئی سی یو میں فار ایگزامپل آپ کے پیشنٹ ہو سکتے ہیں جو کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں جن کے بارے میں آپ جاننا چاہیں کہ نرس جو ہے اپنے ڈیسک پہ بیٹھی اس کے بارے میں مسلسل ان کو مانیٹر کر رہی ہے ان کی کنڈیشن کو مانیٹر کر رہی ہے اور اگر پھر کسی جگہ پہ اگر کوئی وارننگ آتی ہے تو پھر فوری طور پہ ایکشن لیا جا سکے تو یہ اس طرح کا سسٹم جو ہے یہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کی زیرو لیول ڈائیگرام یہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے زیرو لیول ڈائیگرام میں کیا ہے یہ ایک بیسکلی جیسا کہ میں نے کہا یہ ایک کانٹیکسٹ ڈائیگرام ہے اس میں بیچ میں جو پروسیس ہے وہ ہے the patient monitoring system itself اس کے ساتھ جو اینٹیز ایکسٹرنل ایجنٹ جو انٹریکٹ کر رہے ہیں ایک طرف پیشنٹ ہے جس سے ڈیٹا آ رہا ہے اس سسٹم میں وہ ڈیٹا کیا ہے کہ پیشنٹ پہ جو بھی آپ کے جو آپ نے ڈیوائسز لگائی ہوئی ہیں جس سے اس کا for example blood pressure pulse اور جو بھی ضروری وائٹل سائنس جو ہیں ٹیمپریچر یہ جو ہیں یہ وہ آپ کے جو اکوپمنٹ لگا ہوا ہے وہ اس سے اٹھا رہا ہے اور اس سسٹم کو دے رہا ہے دوسری طرف یہ ایک سسٹم ہے جس سے نرس انٹریکٹ کر سکتی ہے اور کسی پیشنٹ کے بارے میں کوئی رپورٹ جنریٹ کی جا سکتی ہے تو جب یہ پیشنٹ مانیٹرنگ سسٹم کو یہ ریکویسٹ جائے گی کہ رپورٹ جنریٹ کی جائے تو وہ یہ سسٹم جو ہے وہ رپورٹ جنریٹ کر کے وہ نرس کو پریزنٹ کر دے گا دوسرا کام جو یہ پیشنٹ مانیٹرنگ سسٹم یہ کرتا ہے اور یا کرے گا جو اس سے جو اس سارے سسٹم کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ پیشنٹ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے جو وائٹل سائنس اس کی اٹھائی جا رہی ہیں ان وائٹل سائنس کو کمپیئر کیا جا رہا ہے پیشنٹ کے ڈیٹے کے ساتھ جہاں پر اس کو سسٹم میں یہ چیز بتا دی گئی ہے کہ اگر اس پیشنٹ کا فلاں چیز فار ایگزامپل اگر بلڈ پریشر جو ہے لیٹ سے کہ ہے کہ یہ اگر دو سو سے اوپر جاتا ہے تو فوراً ایک وارننگ میسج یا وارننگ سگنل جو ہے وہ جنریٹ کرو اور وہ نرس تک وہ وارننگ سگنل پہنچے تاکہ نرس نے اگر کوئی دوائی دینی ہے یا ڈاکٹر کو کال کرنا ہے یا جو بھی ایکشن لینا ہے فوری طور پہ اس پہ لیا جا سکے سو so یہ اس کی زیرو لیول کی کانٹیکسٹ ڈایاگرام ہے سمپلی یہ بتا رہا ہے کہ یہ پیشنٹ مانیٹرنگ سسٹم ہے اور اس کے ارد گرد یہ دو ایکسٹرنل ایجنٹ ہیں اور ساتھ اس میں ڈیٹا ڈیٹا سٹور جو ہے جہاں پر پیشنٹ کا ریکارڈ ہوگا اور لاگ ہوگا اور جہاں سے ہم وہ انفارمیشن اٹھا کے ہم آگے لے کے وارننگ کے کیس میں اگر شو کرنا چاہیں گے تو شو کر سکیں گے تو اس زیرو لیول کی ڈیٹا فلو ڈائگرام کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں انفارمیشن جب ہمیں اور ملتی ہے یہ کچھ باتیں میں نے کی ہیں اگر لیٹس اسیوم کہ ہم یہ ڈسکوری کے تھرو ہمیں یہ چیزیں مل رہی ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پیشنٹ مانیٹرنگ سسٹم ہے اس میں اور جو سب پروسیسز ہیں وہ کیا انوالوڈ ہیں یہ آپ کے سامنے دوسری ڈائگرام جو پیش کی گئی ہے یہ آپ دیکھیے اس میں جو مین جو پیشنٹ مانیٹرنگ سسٹم تھا اس کو ایکسپلورڈ کر کے اس میں زیادہ ڈیٹیل ڈال کے اب اس میں اور چیزیں شامل کر دی گئی ہیں اب آپ کو تین پروسیسز نظر آ رہے ہوں گے یہ تین پروسیسز کون سے ہیں ایک ہے لوکل مانیٹرنگ اور ایک ہے سینٹرل مانیٹرنگ اور ایک ہے رپورٹ جنریٹر کا پروسیسر تو یہ پیشنٹ مانیٹرنگ سسٹم جو پہلے ایک صرف ایک پروسیس کی بڑے پروسیس کی ہائی لیول پروسیس کی صورت میں سامنے تھا اب اس کو ہم نے توڑ کے تین چھوٹے پروسیسز کی صورت میں ہم نے ڈیوائڈ کر دیا تو جو ایک لوکل مانیٹرنگ کا جو پروسیس ہے وہ کیا کام کر رہا ہے اس کا کام یہ ہے کہ پیشنٹ سے جو وائٹل سائنس جو پک کرنا ہے یہ لوکل مانیٹرنگ سسٹم کا کام ہے تو ہم نے کہا کہ لوکل مانیٹرنگ سسٹم وہ ہے کہ جو پیشنٹ کے بیڈ کے اوپر لگا ہوا ہے اور سینٹرل مانیٹرنگ سسٹم وہ ہے جہاں پر وہ نرس کا جو اسٹیشن ہے وہاں پر نرس بیٹھی ہے اور وہ سارے پیشنٹس کو دیکھ رہی ہے یا ان کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہے اس کو نظر آ رہی ہے مانیٹرس پہ تو ایک جگہ سے انفارمیشن چلی وہ پیشنٹ کے پاس سے کچھ وہ لوکل مانیٹرنگ کا سسٹم ہے اور وہ انفارمیشن سامنے نرس کے ہر پیشنٹ کے بارے میں جو آٹھ دس بیس اس جگہ پہ ہوں گے ان کے وہ سینٹرل مانیٹرنگ سسٹم میں وہ انفارمیشن پہنچے گی تو وائٹل سائنس اٹھائیں لوکل مانیٹرنگ سسٹم نے اور وہ پیشنٹ ڈیٹا کی فارم میں جس میں کہ پیشنٹ کا جو آئی ڈی یا نام یا جو کچھ بھی اس کے بارے میں انفارمیشن پلس اس کی وائٹل سائنس کی انفارمیشن وہ سینٹرل مانیٹرنگ سسٹم کو آگے بھیجوا دی اب جو سینٹرل مانیٹرنگ سسٹم جو ہے اب وہ کیا کام کرتا ہے سینٹرل مانیٹرنگ سسٹم کا کام جو پہلے آپ کی جو وارننگ میسیجز کا کام تھا اور رپورٹ جنریٹنگ کا کام تھا وہ اب سینٹرل مانیٹرنگ سسٹم کے ذمے آ گیا سینٹرل مانیٹرنگ سسٹم جو ہے وہ پیشنٹ سے وائٹل سائنس کی باؤنڈ اٹھا رہا ہے پیشنٹ کے بارے میں جو وائٹل سائنس کی باؤنڈ جس کا میں نے ذکر کیا اگر وارننگ میسج جنریٹ کرنا ہے تو کہیں پر آپ کو یہ پیشنٹ کا ڈیٹا ہوگا جہاں سے یہ پتا لگے گا کہ اس کی کیا لمٹس ہیں اور کس لمٹ کو کراس کرے تو وارننگ بھیجنی ہے تو یہ وہ ڈیٹا بیس سے وہ انفارمیشن آئی جو وائٹل سائنس باؤنڈز ہیں ان کو وائٹل سائنس کے جو لوکل مانیٹرنگ سسٹم نے پیشنٹ کے ڈیٹا کی صورت میں بھیجی ان کو آپس میں کمپیئر کیا گیا اور اگر ضرورت ہوئی تو وارننگ میسج جنریٹ ہو گیا نرس کو چلا گیا اسی طریقے سے جو نرس نے اگر کوئی رپورٹ مانگی تھی تو جو فارمیٹڈ پیشنٹ ڈیٹا کی صورت میں جو رپورٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوگی رپورٹ جنریٹر سے اب یہ جو رپورٹ جنریٹر ہے ذرا اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کر لیں اس رپورٹ جنریٹر کو جو پیشنٹ سے جو وائٹل سائنز آ رہی ہیں لوکل مانیٹرنگ سسٹم جو جنریٹ کر رہا ہے یہ رپورٹ جنریٹر ان وائٹل سائنس پہ فوری طور پہ کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جو لائیو ڈیٹا آ رہا ہے اس کے رپورٹ جنریٹ کی جائے یہ رپورٹ جنریشن عام طور پہ ایک پرانے ڈیٹا جو پہلے سے ڈیٹا بیس میں آپ نے ڈالا ہوا ہے اس کی بیس پہ رپورٹ جنریٹ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ ڈیٹا بیس سے پیشنٹ کا لاگ اٹھایا اور اس کو جس فارمیٹ میں یا جس صورت میں یا جس فلٹر کے ساتھ وہ رپورٹ جنریٹ کرنے کی ریکویسٹ ہے نرس کی طرف سے وہ رپورٹ جنریٹ ہوئی اور نرس کو پہنچ گئی تو اس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو ایک پیشنٹ مانیٹرنگ سسٹم ایک ہائی لیول کا جو ہم نے پہلے زیرو لیول ڈائگرام میں دیکھا تھا کہ ہمیں یہ سسٹم چاہیے اس سسٹم کو ہم نے اب زیادہ ڈیٹیل اس میں ایڈ کر دی اور اس ایک ببل کو ایک جو پروسیس تھا بڑا پروسیس تھا اس کو ہم نے چار سب پروسیسز میں ڈیوائڈ کر دیا جو مختلف کام کریں گے اور اس سے جو فنکشنلٹی اس پیشنٹ مانیٹرنگ سسٹم نے اچیو کرنی ہے اس جگہ پہ میں آپ کی توجہ ایک نہایت اہم بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس ڈائگرام کو پچھلی ڈائگرام کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ٹوٹل جو ان پٹس جو ایکسٹرنل سسٹم سے اسے ان پٹس مل رہی تھیں اور جو آؤٹ پٹس جو یہ جنریٹ کر رہا تھا ایکسٹرنل ایجنٹس کے لیے یا ایکسٹرنل سسٹم کے لیے اس میں چینج نہیں آئی یہ ایک بڑی سمپل سی اور لاجیکل سی بات ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ کسی کے لیے بھی ایسی حیران کن نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ دیکھیے یہ بیسیکلی یہ جو چار ببلز جو ہیں یہ انہی ایک وہ اسی ایک بڑے ببل کی ٹکڑے ہیں اس کی ریپرزنٹیشن ہے اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ بڑا ببل جو ان پٹ لے رہا تھا یا آؤٹ پٹ جنریٹ کر رہا تھا یہ چار ببلز ایکسٹرنل سسٹمز کے لیے یا ایکسٹرنل سسٹم سے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے اپنی طرف سے کوئی نئی انفارمیشن جنریٹ نہیں کر سکتے یا نئی انفارمیشن ڈیمانڈ نہیں کر سکتے ایکسٹرنل سسٹم سے اپنے طور پہ انٹرنلی جو مرضی اگر یہ کرتے رہیں وہ از الاؤڈ لیکن ایکسٹرنل سسٹم سے جہاں تک ان کی وہ انٹریکشن کا تعلق ہے وہ جو چیزیں ہیں وہ ویل well ڈیفائنڈ ہیں پہلے سے اگر جب آپ اس سسٹم کو ریفائن کر رہے ہیں اس ماڈل کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں جب اس کو زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں اور اس میں ڈیٹیل ڈال رہے ہیں اور آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے کہ اس پرٹیکولر کام کو کرنے کے لیے آپ کو یہ انفارمیشن بھی چاہیے تھی جو کسی اور ایکسٹرنل سسٹم سے آنی تھی تو you would go back and change the zero level diagram as well اس میں بھی وہ انفارمیشن ڈالی جائے گی کیونکہ یہ اسی کی ہی آگے زیادہ الیبوریٹڈ فارم ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو یہ بات سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس میں کوہرنس ہونی چاہیے جو پہلی جو ڈائگرام ہے اور جو دوسری ڈائگرام ہے اس میں کوئی نئی ڈیٹیل نئی انفارمیشن باہر سے نہیں آنی چاہیے یا نئی انفارمیشن باہر نہیں جانی چاہیے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو you must go back and change your original diagram اب آئیے دیکھتے ہیں اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں ہم کیسے اس کو ریفائن کر سکتے ہیں تو یہ اس سلسلے میں یہ آپ کے سامنے یہ تیسری سلائیڈ میں پیش کر رہا ہوں اس ڈائگرام میں جو سینٹرل مانیٹرنگ کا جو پروسیس ہے وہ والا جو ببل ہے اس کو زیادہ ڈیٹیل میں اور زیادہ الیبوریٹ کیا گیا ہے اور اب اس ببل کو چار مختلف ببلز کی صورت میں زیادہ الیبوریٹ کر کے سامنے آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے اب یہ بھی پروسیسز ہی ہیں جو وہ سینٹرل مانیٹرنگ سسٹم نے جو کام کرنے تھے یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں لیکن اب آپ نے ان کاموں کو مختلف پروسیسز میں ڈیوائڈ کر دیا ہے اور ہر ایک کو الگ سے آپ نے رسپانسبلٹی دے دی فار ایگزامپل یہ سینٹرل مانیٹرنگ سسٹم کا جو پہلا پروسیس جو لوکل مانیٹرنگ سسٹم سے ان پٹ لے رہا ہے وہ ہے ان پیک سائنس جو پیشنٹ کا جو ڈیٹا آیا اس کو ہو سکتا ہے کہ وہ پیکڈ فارمیٹ میں آیا یا کسی طریقے سے آیا اس کو الگ الگ کر کے پلس ٹیمپریچر بلڈ پریشر کی صورت میں الگ الگ وہ صورت میں میں یہ تین ڈیٹا کی فارم آگے وائلیشنس کا جو ببل ہے اس کو یہ پریزنٹ کر دیا گیا اب جو باؤنڈ وائلیشن والا جو ہے یہ وہ والا کام کرے گا جو وائٹل سائنس کی جو باؤنڈ ہیں پیشنٹ باؤنڈ سے اس کو لیا اور اس نے جو blood pressure temperature and pulse کا جو کچھ بھی کمپیریزن کرنے کے بعد اگر کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو یہ جو پروڈیوس وارننگ میسج والا جو ایک پروسیس ہے اس کو یہ انفارمیشن بھیج دی کہ یہ وائلیشن ہوئی ہے اب تم جو اپروپریٹ وارننگ میسج ہے وہ پروڈیوس کرو اور یہ وارننگ میسج آگے جس پروسیس کو چاہیے وہ اس کو پہنچ جائے گا اسی طریقے سے یہ فارمیٹ پیشنٹ ڈیٹا والا جو ہے جو آپ نے ادھر سے انفارمیشن آئی جو پیشنٹ ڈیٹا سے اس انفارمیشن کو آپ نے لاگ کرنا ہے تو اس انفارمیشن کو ایویلویٹ باؤنڈ وائلیشن سے پہلے چیک کیا گیا اگر وہ ایسی کوئی وارننگ والی کنڈیشن نہیں ہے تو یہاں پر انفارمیشن آ گئی اور یہ الٹیمیٹلی یہ ڈیٹا لاگ ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ یہ ڈیٹا فلو ڈائگرام انفارمیشن کو ڈفرنٹ لیولس آف ایبسٹریکشن پہ کس طریقے سے ہم لے کے جاتے ہیں کس طریقے سے یہ ڈیٹا فلو ڈائگرام ایک لیول سے اگلے لیول تک جانے کے لیے ہم کیسے اس کو ڈرائیو کرتے ہیں کس طریقے سے اس میں زیادہ انفارمیشن ایڈ کرتے ہیں جس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کسی ایک ببل کو آپ ایکسپینڈ کریں تو اس ببل کی جو ان پٹس اور آؤٹ پٹس جو ہیں جو آپ کی جو ٹوٹل جو ایکسپینشن ہوئی ہے اس میں اس سے زیادہ ان پٹس یا آؤٹ پٹس نہیں ہو سکتی اس کے اندر رہتے ہوئے وہ اور نئی ان پٹس آؤٹ پٹس اپنے جو سب پروسیسز کے لیے جو جنریٹ کرے گا وہ that is fine it has to do that لیکن اگر صرف اگر آپ اس کو ایک بڑے ببل کے طور پہ آپ ڈرا کریں اور آپ کہیں کہ یہ والا جو ہم نے جو چار پروسیسز بنائے ہیں یہ یہ وہ پرانے ایک اس ببل کی ایکسپینشن ہے تو اس کی جو دائیں بائیں ان پٹس اینڈ آؤٹ پٹس جو جا رہی ہیں یہ اس سے اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتا اور اگر آپ اس کو ایکسپینڈ کرتے ہوئے آپ کو یہ چیز فیل ہو کہ آپ کچھ نئی انفارمیشن آپ لے کے آ رہے ہیں یا آپ کو چاہیے یا آپ جنریٹ کر رہے ہیں جو کسی اس ببل سے باہر جائے گی جس کو آپ ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو you must go back and change the previous diagram تاکہ اس سارے سیکوینس میں کوہرنس رہے اور اس طرح سے اس معاملے کو آپ جتنا چاہیں آپ آگے بڑھا سکتے ہیں عموماً تین چار لیول تک یا اس سے زیادہ آپ اس کی ریفائنمنٹ نہیں کرتے اس لیول تک اگر آپ پہنچ جائیں سارے ببلس کو دو تین لیول تک آپ ایکسپینڈ کر دیں تو سسٹم میں اتنی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ آپ اس سے سسٹم کو زیادہ بہتر انالیسز آپ کر سکتے ہیں اور ڈیزائن کی طرف اس کو لے کے جا سکتے ہیں عموماً جس طرح کہ میں کہا کہ اور زیادہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن there is no hard and fast rule کہ اس کے بعد آپ نے رک جانا ہے یا اس لیول تک آپ نے کرنا ہے یا منیمم آپ نے اتنا کرنا ہے اصول ایک بار پھر سے یہی ہے اس حد تک آپ کریں جس حد تک آپ کو ضرورت ہے اس سے نہ تو کم ہو ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کو اس چیز کو سمجھنے میں مشکل ہو ایک اگر آپ صرف کانٹیکس لیول پہ آپ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ سسٹم کے انٹرنل ڈیٹیلز کے بارے میں ذرا مشکل ہے اس کو اس لیول پہ اس کو ڈسکشن کرنا مشکل ہو جائے گا تو آپ کو اس کو ذرا چھوٹے ٹکڑوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے یہ تو آپ کو کرنا ہی ہے کس حد تک آپ کو اس کو لے کے جانا ہے اس حد تک آپ کو لے کے جانا ہے جس حد تک آپ اس کو یہ فیل کریں کہ یہ اس میں کافی انفارمیشن آ گئی اور اب یہ سسٹم سمجھ میں آ گیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ببلز آپ ایک لیول تک لے جا کے چھوڑ دیں کچھ ببلز آپ زیادہ اور لیول تک آپ ان کو ایکسپلور کریں تو یہ اٹ آل ڈپینڈس پان کہ وہ ببل کتنا کمپلیکس ہے اور اس میں اور زیادہ کتنی ڈیٹیل کی ضرورت ہے اور کہاں تک آپ اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں ڈیٹا فلو ڈائگرامس کے حوالے سے اب میں تھوڑی سی بات آگے بڑھاؤں گا اور میں آپ کو کچھ ایگزامپلس یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ کیا غلطیاں عام طور پہ ڈیٹا فلو ڈائیگرام بناتے وقت ہو جاتی ہیں اور پھر میں اسے ریلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا جو ہم پہلے کچھ گفتگو کر سک کر چکے ہیں تو یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ عموماً کون کون سی غلطیاں ہو جاتی ہیں کامن مسٹیکس کیا ہیں یہ بھی میں آپ کے سامنے ایک ڈیٹا فلو ڈائگرام پیش کروں گا اس ڈیٹا فلو ڈائگرام میں کچھ غلطیاں ہیں اگر آپ ذرا ان کو غور سے دیکھیں اس ڈیٹا فلو ڈائگرام کو غور سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پہ توجہ دیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ان غلطیوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے لیکن nevertheless let's do that exercise and see کہ یہ کیا غلطیاں ہیں اور پھر تاکہ آپ کو ذہن نشین رہے یہ بات آپ کو یاد رہے کہ جب آپ ڈیٹا فلو ڈائگرام بنائیں تو ان چیزوں پہ توجہ دیجیے تاکہ آپ یہ کامن مسٹیکس نہ کریں تو آئیے چلتے ہیں یہ سلائڈ دیکھتے ہیں یہ ڈائگرام کو دیکھیے اس میں تین پروسیسز ہیں دو ایکسٹرنل ایجنٹ ہیں اور دو ڈیٹا سٹورز ہیں ذرا اس پہ غور کیجئے ذرا میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ایک نظر اس کو خود بھی دیکھ لیں اچھے طریقے سے اس سے پہلے کہ میں آپ کی توجہ ان غلطیوں کی طرف دلواؤں تو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ونس اگین تین یہ پروسیسز ہیں اور دو ایکسٹرنل ایجنٹ ہیں اور دو ڈیٹا سٹورز ہیں اب اگر یہ ایک پہلے پروسیس پہ توجہ دیں create a new member account یہ ایک پروسیس ہے اس پروسیس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی غلطی نظر آ رہی ہے ذرا توجہ دیجیے ہاں اگر آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں صرف ان پٹس ہیں کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے تو یقیناً ایسا پروسیس جو ہے وہ ڈیزائریبل نہیں ہوتا اس طرح کے پروسیس کو بلیک ہول یا سینک کہتے ہیں کہ جس میں صرف ان پٹس جا رہی ہو وہ کوئی آؤٹ پٹ جنریٹ نہ کر رہا ہو اور جب تک کوئی آؤٹ پٹ جنریٹ نہیں ہوگی تو وہ کوئی چیز کسی کام کی نہیں ہے اب چلیے دیکھتے ہیں یہ دوسرے پروسیس کی طرف یہ دوسرا پروسیس جو ہے یہ فریز ممبر اکاؤنٹ نمبر ہے اس پہ توجہ دیجیے اور دیکھیں کوشش کریں کہ آپ بتا سکیں کہ اس میں کیا غلطی ہے ایک نظر اچھی طریقے سے دیکھ لیں before I start talking about it یہ تقریباً اس سے ملتی جلتی ہی ہے جو ہم نے پہلے دیکھی ہے اور یقیناً آپ کو اب تک اس غلطی کا احساس ہو گیا ہوگا یہ ایسا پروسیس ہے جس میں کوئی انپٹس نہیں ہے صرف آؤٹ پٹس ہیں تو یہ پروسیس آؤٹ پٹس جنریٹ کر رہا ہے کسی پٹ کو لیے بغیر اس طرح کے پروسیس کو میریکل کہا جاتا ہے کہ یہ میریکل وہ چیز ہے جو پاسبل نہیں ہے یعنی کہ ایکسٹراڈنری کوئی ہمارے علم سے باہر کی کوئی چیز ہے عام طور پہ یہ ہم ایسا کام کر نہیں سکتے تو that's why it's a miracle تو ہر پروسیس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کچھ ان پٹس ہوں اور کچھ آؤٹ پٹس ہوں اور اگر آپ کو ڈیٹا فلو ڈائگرام میں کچھ ایسی چیزیں ملتی ہیں کچھ ایسے پروسیسز ملتے ہیں جن میں یا اس کی ان پٹ نہیں یا اس کی آؤٹ پٹ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی غلطی رہ گئی ہے اس غلطی کو ڈسکور کرنا ہے اس کو ایکسپلور کرنا ہے اور اس غلطی کو فکس کرنا ہے اب یہ جو تیسری جو اس میں پروسیس ہے ذرا اس پہ ایک نظر ڈالیے یہ ہے generate an employee bank statement generate and employee bank statement اس کے بارے میں ذرا سوچیے یہ ذرا مشکل قسم کی غلطی ہے پہلی دو تو بہت آبویس سی غلطیاں تھیں یہ ذرا تھوڑی سی مشکل ہے ذرا کیونکہ اس میں وہ جو آبویس مسٹیک جو پچھلی میں غلط نظر آ رہی تھی کہ ایک میں آؤٹ پٹ ہی کوئی نہیں تھی اور ایک میں ان پٹ ہی کوئی نہیں تھی اس میں ان پٹ بھی ہے آؤٹ پٹ بھی ہے تو ذرا سوچیے اس چیز کے بارے میں اور توجہ دیں غور کریں کہ اس میں کیا غلطی ہے کیوں غلطی ہے آپ نے دیکھا نظر آیا آپ کو کچھ اس میں ونس اگین یہ اتنا سادہ پرابلم نہیں ہے یہ تھوڑا سا گمبھیر پرابلم ہے تھوڑا سا مشکل پرابلم ہے ہاں اگر اب اس پہ ذرا آپ نے توجہ دی ہو تو آپ کو یقیناً یہ بات نظر آ رہی ہوگی کہ اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے میرا سوال پھر آپ سے یہ ہے اگر آپ اس کی آؤٹ پٹ پہ توجہ دیں تو شاید آپ کو اس کی غلطی کا احساس ہو جائے اس کی آؤٹ پٹ ہے بینک اسٹیٹمنٹ جو یہ پروسیس بینک اسٹیٹمنٹ پروڈیوس کر رہا ہے اب ذرا سوچئے دوبارہ سے کہ اس میں کیا غلطی ہو سکتی ہے اور وہ غلطی کیا ہے اس کی ان پٹس کیا ہیں اس کی ان پٹ ہے امپلائی ایڈریس اب سوال یہ ہے کہ امپلائی ایڈریس سے بینک اسٹیٹمنٹ کیسے پروڈیوس ہوگی ایک بار پھر سے میں یہ بات دہراتا ہوں کہ یہ سوال یہ ہے کہ امپلائی ایڈریس آپ کو دیا گیا ہے اس سے یہ بینک اسٹیٹمنٹ کیسے پروڈیوس ہوگی بینک اسٹیٹمنٹ کے لیے آپ کو شاید امپلائی ایڈریس سے زیادہ انفارمیشن چاہیے تو یہی اس میں غلطی ہے کہ اس میں وہ پوری انفارمیشن پوری انپٹس نہیں ہیں جو اس پروسیس کو پورا چلانے کے لیے ضروری ہیں یہ آؤٹ پٹ تو پروڈیوس کر رہا ہے لیکن اس آؤٹ پٹ کو پروڈیوس کرنے کے لیے جو انپٹس ریکوائرڈ ہیں وہ اس پروسیس میں نہیں ہیں اس طرح کے پروسیس کو جس میں ان پٹس کافی نہ ہوں جو اس کو آؤٹ پٹ جنریٹ کرنے کے لیے ضروری ہیں اس طرح کے پروسیس کو گرے ہول کہتے ہیں اور یہ جو گرے ہول جو ہے یہ جو جو ہم نے بلیک ہول یا میریکل قسم کے جو پروسیسز ہم نے دیکھے تھے یہ ان سے ذرا یہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ it is not trivial automatically اس کو ڈیٹیکٹ کرنا مشکل ہے اس کو تو آٹومیٹیکلی آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے یا اس کی کوئی ان پٹ نہیں ہے اس کیس میں کیا یہ ان پٹس کافی ہیں یہ آؤٹ پٹ جنریٹ کرنے کے لیے دیٹ از دا کوشچن اور اس کو آپ کو سوچنا پڑتا ہے اب ذرا چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا فلو کے حوالے سے اس ڈائگرام کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انلیگل ہیں یعنی کہ یہ چیزیں جو ہیں ڈیٹا فلو میں الاؤڈ ہی نہیں ہیں آپ ڈیٹا فلو ڈائگرام بناتے ہوئے یہ چیزیں لکھ ہی نہیں سکتے اس میں ڈال ہی نہیں سکتے یہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انلیگل کے طور پہ سامنے آتی ہیں آئیے چلتے ہیں یہ سلائڈ دیکھتے ہیں یہ پہلی ایگزامپل ہے جس میں ایک ایکسٹرنل سسٹم ہے بی ون اس سے جو ڈیٹا جا رہا ہے ایک اور ایکسٹرنل سسٹم کی طرف بی ٹو سو یہ دو ایکسٹرنل سسٹم ہیں بی ون اور بی ٹو اس طرح کی ایکٹیویٹی ڈیٹا فلو ڈائگرام میں دکھانا انلیگل ہے اس کی کیا وجہ ہے ڈیٹا فلو ڈائگرام میں اگر آپ کی دو ایکسٹرنل ایکٹیویٹیز ہیں جو آپس میں کمیونیکیٹ کر رہی ہیں اور آپ کا کوئی پروسیس اس میں انوالو نہیں ہو رہا تو وہ آپ اس سسٹم میں شو نہیں کریں گے وہ اس کا اس سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے they must communicate through some process within this system in order to be part of this data flow diagram otherwise یہ انلیگل کام ہے یہ آپ کے لیے الاؤڈ نہیں ہے دوسری ایگزامپل ذرا دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں یہ ایک ایکسٹرنل سسٹم ہے جو ایک ڈیٹا سٹور کو ڈیٹا بھیجوا رہا ہے تو ایکسٹرنل سسٹم سے ڈیٹا سٹور میں ڈیٹا جا رہا ہے اور اسی کی ایک دوسری ایگزامپل ہے جس میں ڈیٹا سٹور سے ایکسٹرنل سسٹم کی طرف ڈیٹا جا رہا ہے ایک بار پھر سے ذرا اس چیز پہ غور کیجئے کہ یہ ایکسٹرنل سسٹم آپ کے سسٹم کے ڈیٹا اسٹور میں ڈائریکٹلی ڈیٹا بھجوا رہا ہے it must do it through a process direct data بھجوا نہیں سکتا ایکسٹرنل سسٹم آپ کے سسٹم کے ساتھ ڈیٹا اسٹور کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کر سکتا کوئی پروسیس اس کے بیچ میں ہونا چاہیے جو اس ڈیٹا اسٹور سے ڈیٹا ایکسٹرنل سسٹم کو بھجوائے یا ایکسٹرنل سسٹم سے ڈیٹا اس پروسیس کو بھجوائے otherwise this is an illegal activity تیسری ایگزامپل جو ہے وہ آپ کے سامنے اس طریقے سے ہے کہ دو ڈیٹا سٹورز جو ہیں وہ انفارمیشن ایکسچینج کر رہے ہیں ایک ڈیٹا سٹور سے انفارمیشن دوسرے ڈیٹا سٹور میں جا رہی ہے once again this is an illegal activity why is it illegal کہ ایک ڈیٹا سٹور سے انفارمیشن دوسرے ڈیٹا سٹور میں موو ہوگی جب تک وہ انفارمیشن کوئی ٹرانسفارم نہیں ہو رہی وہ ڈیٹا فلو ڈائگرام میں نہیں آ سکتی تو اس کے لیے ضروری ہے کے بیچ میں کوئی پروسیس ہو otherwise this is again an illegal thing to do تو یہ آپ ڈیٹا فلو ڈائگرام میں یہ چیز نہیں ڈال سکتے تو اس طریقے سے ایک بار پھر سے میں دہراتا چلوں جو جو انلیگل چیزیں ہم نے ذکر کیا جو ڈیٹا فلو میں نہیں آ سکتی ایکسٹرنل ایجنٹ ڈائریکٹلی کسی اور ایکسٹرنل ایجنٹ کے ساتھ ڈیٹا uh, آپس میں کمیونیکیٹ uh, نہیں کر سکتے انفارمیشن ایکسچینج نہیں ہو سکتی وہ اس ڈیٹا فلو کا حصہ نہیں بن سکتا تو یہ تو پہلی ایک انلیگل ایکٹیویٹی ہوئی دوسری انلیگل ایکٹیویٹی ایسی تھی کہ ایکسٹرنل ایجنٹ جو ہے وہ آپ کے ڈیٹا سٹور کے ساتھ ڈائریکٹلی جو انفارمیشن ایکسچینج ہو رہا ہے یا ایکسٹرنل ایجنٹ سے ڈیٹا سٹور پہ آ رہی ہے یا ڈیٹا سٹور سے ایکسٹرنل ایجنٹ پہ جا رہی ہے without any transformation function اور وداؤٹ اینی انٹرنل پروسیس جو اس سسٹم کا حصہ ہے this again is an illegal activity اور تیسری انلیگل ایکٹیویٹی ہے کہ دو ڈیٹا سٹورز آپس میں انفارمیشن ایکسچینج کر رہے ہیں without passing through process جو اس انفارمیشن کو پروسیس کر کے دوسرے تک لے کے جائے گا ونس اگین یہ بھی ڈیٹا فلو ڈائگرام میں نہیں دکھایا جا سکتا this is an illegal activity آج ہم نے ڈیٹا فلو ڈائگرام کے حوالے سے کچھ گفتگو کی میرا خیال ہے کہ یہ ایک نہایت مناسب ٹائم ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کریں اور اگلا ٹاپک شروع نہ کریں تو اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں آئیے چلتے ہیں ایک بار پھر سے ذرا ایک بار اس کو ریویو کر لیں کہ آج ہم نے کیا کچھ چیزیں دیکھی تھیں ان کو ریویو کو ذرا دیکھ لیں میں آپ اپنے ذہن میں دورہ لیں میں بھی آپ کو ذرا کوشش کرتا ہوں یاد دلانے کی کیا چیزیں ہم نے دیکھی ہم نے دیکھا کہ ڈیٹا فلو ڈایاگرام میں کیا چیز شو کرنی چاہیے ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیٹا فلو ڈایاگرام جو ہے ریفائنمنٹ کے پروسیس سے کیسے گزرتی ہے یہ نہایت امپورٹنٹ کانسیپٹ uh, ہے اس کو آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے یہ ایک انالیسز کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے جو آگے چل کے ڈیزائن کی صورت میں اچھے ڈیزائن کی صورت میں آپ کو کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ آپ زیرو لیول سے شروع کرتے ہوئے آپ انفارمیشن کو بڑھاتے جاتے ہیں اس حد تک اس کو لے جاتے ہیں جہاں تک آپ کو انفارمیشن کو لے جانے کی ضرورت ہو جہاں پر آپ پورے سسٹم کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں اور پھر اس کو وہاں پر آپ روک دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ڈیٹا فلو ڈائگرامس جو ہیں ان ڈیٹا فلو ڈائیگرامس میں کون سی ایسی یہ چیزیں ہیں جو کامنلی غلط ہو جاتی ہیں غلطیاں رہ جاتی ہیں اس حوالے سے ہم نے تین طرح کی غلطیوں کی بات کی چار طرح کی غلطیوں کی بات کی ایکچولی تین ہی جس میں پہلے یہ تھا کہ ہم نے بلیک ہولز کا ذکر کیا بلیک ہولز کیا ہوتے ہیں بلیک ہولز وہ والے پروسیسز ہوتے ہیں جن میں ان پٹس تو ہیں لیکن وہ کوئی آؤٹ پٹ جنریٹ نہیں کر رہے تو وہ ایک طرح سے بلیک ہول کا جو کانسیپٹ ہے کہ لائٹ بھی اس میں جا کے غائب ہو جاتی ہے یہ وہی ٹرمینالوجی یوز کرنے کی کوشش کی ہے جو چیز کے اندر گئی اس کا اس کے بعد پتہ نہیں لگا تو یہ بلیک ہول ہو گیا دوسری ہم نے غلطی جو کامن مسٹیک کی بات کی وہ ہم نے میریکل کی بات کی میریکل کیا چیز ہے کہ آؤٹ پٹ پروڈیوس ہو رہی ہے بغیر ان پٹ کے یہ ایسا تو شاید ممکن اللہ تعالیٰ یہ کچھ کر سکتا ہے لیکن ہم انسانوں کے بس کی بات نہیں اسی لیے یہ ایک میریکل کہلاتا ہے اور تیسری چیز جو ہم نے گرے ہولز کی بات کی وہ ایسے پروسیسز ہیں جن کی آؤٹ پٹ بھی ہے ان پٹ بھی ہے لیکن وہ آؤٹ پٹ جو وہ جنریٹ کر رہے ہیں وہ آؤٹ پٹ جنریٹ کرنے کے لیے ان کے لیے جو ان پٹ چاہیے وہ کافی نہیں ہے اس طرح کے پروسیسز ذرا مشکل سے ڈیٹیکٹ ہوتے ہیں آپ کو غور کرنا پڑے گا only then you will be able اس کے بعد ہم نے آخر میں دیکھا کہ ان لیگل ڈیٹا فلوز کون کون سے ہیں اور اس میں ہم نے تین طرح کے ڈیٹا فلوز دیکھے اس کے ساتھ ہی میں اب بس ختم کرنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا کہ آج ہم یہاں پر ختم کریں تو اگلی بار اس چیز کو گفتگو کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ شاء کا پروسیس آگے چلتا رہے گا اور اس سے ہم ڈیزائن فیز میں انٹر ہوں گے اس وقت تک کے لیے میں آپ سے زیادہ چاہتا ہوں خدا حافظ اور السلام علیکم